نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے اور نہ بال وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے اور نہ بال یہ حکم ذوالحجہ کے پہلے دس دن کے لیے ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو سڑسٹھ